ہر بچہ سگر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے ہر بچہ شہر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے یا آنکھوں کا تارا ہے یا قرآن کا پارا ہے ہر بچہ شہر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے آنکھوں کا ہے کا ہے ہر بچہ کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے گھر میں یہ پھول نہ ہو اس گھر کی تقدیر ہی کیا جس کا بارش ہو نہ ہو پھر ایسی جاگیر ہی کیا قدرت کا پارا ہے چاہت کا نہ پارا ہے بچہ کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے طرح اپنی ماں کو ہے کیا تعبیر بغیر کیا تاثیر بغیر سبرا روتی رہتی ہے اصغر کی تصویر بغیر مانوں کا دھارا ہے بلا کا نعرہ ہے بچہ کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے طرح اپنی ماں کو پیارا ہے بچہ آشوب کے دن تیر ستم کی زد پر ہے پیاسا ہے بے سیر مگر سرب بلا کا حیدر ہے ماں کا رات دلارا ہے تیر ستم کا مارا ہے بچہ سر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے طرح اپنی ماں کو کھارا ہے شہزادی تھی کا سروسادی جس نے بتایا دنیا کو باپ کی الفت ہے کیا چیز ماں کے جگر کا پارا ہے جگر کا پارا ہے اور معصوم سہارا ہے معصوم سہارا ہے اور طرح اپنی ماں کو پیارا ہے طرح اپنی ماں کو کارا ہے ذہنت سے کر مقتل کو دو لال چلے دست مصیبت میں کر کے سرور کو بے حال چلے مقتل کا نظارہ ہے کا نظارہ ہے یا قسمت کا مارا ہے قسمت کا مارا ہے بچہ سر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے طرح اپنی ماں کو پیارا ہے مسلم کے دو شہزادے ماں سے کیسے دور ہوئے و ستم سہنے کے بعد روپے میں محسور ہوئے ممتا کا مینارا ہے پت کا گہوارہ ہے بچہ کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے شیر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے تیرا سال کا ایک بچہ مقتل میں پامال ہوا کیسے بیاں ہوں مقتل میں ماؤں کا کیا حال ہوا بے چاروں کا چارہ ہے معصوم اشارہ ہے بچہ سر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے خبریں راہ شام میں آئی نظر اشک بہا کر کہتے ہیں اب بھی میسم اور ظفر بری کا تارا ہے یا اشکوں کا تارا ہے بچہ کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے طرح اپنی ماں کو پیارا ہے بچہ سر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے بچہ سر کی طرح اپنی ماں کو پیارا ہے